آج بھی ہمارے اسٹیج پر سلسلہ نقش بندیہ کے ایک عظیم مجھے اپنے شیخ حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی دامت برکات تشریف فرما انہیں میں دعوت خطاب بھی دے رہا ہوں اور ان کے جو ہے اس نشست کی اختتامی دعا بھی حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب فرمائیں گے دعوت خطاب دے رہا ہوں حضرت حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب کو الحمد للہ الحمد لله وكفى وسلام على على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الرسل وخاتم علیٰ صلى الله عليه وعلى صلی اللّہ عل ب بعد العطیاباد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز و محترم قائدین کرام سے دعا کی درخواست کے بعد میں جمعی اہل اسلام کو اپنے تمام بھائیوں کو خطاب کرتا ہوں دو چار منٹ کے لیے حضرات گرامی آپ حضرات نے ختم نبوت کے بارے میں اس کی تاریخ کے بارے میں اس کی حقیقت کے بارے میں علماء سے نہایت مفصل بیانات سنے ہیں اور الحمدللہ للہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے ہی اس موضوع پر امت کو سمجھانے والے علمی طور پر اور عملی طور پر تسلسل کے ساتھ چلے آئے ہیں یہاں تک کہ آج اس زمانے میں الحمدللہ یہ مسئلہ یہ دین کا اساسی مسئلہ یہ اس وقت استدلالی نہیں رہا اس کے سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں یہ ایک بدی ہی مسئلہ ہے جسے ہر خاص و عام جانتا ہے پڑھا لکھا اور نہ پڑھا لکھا سبھی جانتے ہیں کہ یہ دین کا اساسی اور اہم ترین مسئلہ ہے بات یہ ہے جو اس وقت سمجھانی مقصود ہے کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے اس مسئلے کو سمجھانے کی اتنی ضرورت کیوں ہے علماء نے اتنی قربانیاں کیوں دی ہیں اس پر علمی زور کیوں لگایا ہے تو گزارش یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ ختم نبوت یہ دوسرا عنوان ہے تکمیل دین کا ختم نبوت یہ تکمیل دین کا عنوان ہے یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی صل... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کے خصائص دے کر بھیجا لیکن ایک مزید فضیلت عطا فرمائی جو آپ کی امتیازی شان ہے کہ پہلے انبیاء دین اسلام کے مبلغ تھے اور اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والے تھے اور اپنے سے بعد میں آنے والے کے مبشر تھے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصی شان ہے کہ آپ نے پہلوں کی تصدیق تو فرمائی ہے لیکن اپنے بعد آنے والے کسی نئے نبی کی بشارت نہیں دی بلکہ یہ اعلان فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ نے جو دین انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا وہ کامل اور اکمل دین تھا اور اس کی تمام جزیات اور کلیات انسانوں کو سمجھا دی گئیں گویا اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہی باقی نہ رہی پہلے جو کام نبی کرتے تھے پہلے جو کام نبی کرتے تھے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد وہی کام آپ کے امتی کریں گے اگر یہ بات درست ہے کہ اب وہ وہ, ذمہ داری جو انبیاء پر تھی دین کی تکمیل کی دین کی اشاعت کی وہ اب ذمہ داری غیر انبیاء پر یعنی امتیوں پر آ پڑی ہے تو لا محالہ اس ختم نبوت کی برکت سے جو فضیلت ملی ہے اس امت کو وہ تمام امتوں سے بڑھ گئی ہے تو صرف اسی ختم نبوت کی وجہ سے اگر ختم نبوت کا ارادہ نہ ہوتا اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک جیسا علمی معجزہ عطا نہ ہوتا جو ہمیشہ رہنے والا ہوتا جیسے کہ پہلے انبیاء کو موجزے عطا کیے گئے جو ان کے ساتھ ان کی ذات تک محدود تھے جو ہی وہ تشریف لے گئے وہ معجزے بھی چلے گئے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک کلام اللہ کی صورت میں عطا کیا گیا جس کی یہ شان ہے کہ قیامت تک کے لیے باقی رہے گا اس میں کوئی تحریف کا دروازہ نہیں کھل سکے گا اور اس کے الفاظ بھی محفوظ رہیں گے اس کے بیان بھی محفوظ رہے گا اس کی تلاوت بھی ہوتی رہے گی اور یہ کام انبیاء نہیں کریں گے یہ کام انبیاء نہیں کریں گے بلکہ غیر انبیاء کریں گے یعنی حضور کی امت کرے گی تو اس امت کو جو شخص بھی ملا اسی ختم نبوت کی برکت سے ملا تو قرآن عظیم جیسی امانت اللہ نے حضور کے صدقے میں اس امت کو عطا فرمائی اگر حضور خاتم الانبیاء ہوئے تو یہ امت خاتم الامم ہے کہ اس کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کے ضمن میں بہت سی بشارتیں ہیں پہلی بشارت تو یہ ہے پہلی بشارت تو یہ ہے کہ اب یہ امت باقی رہے گی ساری امتیں مٹ جائیں گی یہ یہ نہیں مٹے مٹے گی گی اگر تو پھر قیامت ہی آئے گی اور کوئی امت ہمارے پیچھے نہیں آئے گی ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمے جو ذمہ داریاں اپنے اوپر لی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائے وحی کے زمانے میں جبریل امین وحی لے کر آتے تو آپ یاد کرنے لگتے اور جلدی جلدی زبان ہلاتے اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان لینا جمع ہو قرآن پیدا کر آنا ہو فتب قرآرآنا سم یعنی اے پیغمبر آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہی لائیں تاکہ جلدی کریں اس خوف سے کہ بھول جائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو وحی آپ کو جبریل امین کے ذریعے آپ کے قلب مبارک پر اتاری جا رہی ہے اس کو ہم جمع کریں گے اس کے جمع کی ذمہ داری ہم پر ہے اور پھر اس کو پڑھائیں گے بھی ہم علینا جمع ہوا قرآن اور پھر جب ہم اس کو پڑھوا چکیں گے تو پھر اس کا بیان بھی ہم کریں گے تو یہ تین ذمہ داریاں اللہ تبارک مطالعہ نے اپنے ذمے لیکن تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ حضور علیہ السلاۃ وسلام کے زمانہ مبارک میں نہ تو قرآن پوری طریقے سے جمع ہوا ایک ایک دفت میں ایک دفتر میں نہیں جمع ہو سکا بین دفت یہ جمع نہیں ہو سکا نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن اس شان سے اترو کہ آپ کو وقت ملا ہو اور پھر پورا قرآن کو پڑھوایا جائے آپ پر آخری آیت الم اکملت لکم دینکم علیکم نعمتی لکم الاسلام دینا یہ اتری ہے حجت الوداع کے موقع پر اور پھر اس کے اس ربی الاول کے مہینے میں ابھی رمضان نہیں آیا دوسرا قرآن مکمل ہوا حجت الوداع میں اور حضور کا وصال مبارک ہوا ربی الاول میں تو رمضان آیا نہیں اور پورے قرآن کی گردان کروانے کا آپ کو موقع نہیں مل سکا تو یوں سمجھیے کہ اللہ کا یہ وعدہ بھی باقی رہا تشن تکمیل رہا اور تیسرا وعدہ ثم علینا بیانا حضور علیہ السلام نے کے ذمہ یہ بھی تھا کہ آپ تعلیم کتاب و حکمت کے ساتھ قرآن کا بیان بھی فرماتے تھے اور احادیث کے ذریعے سے یہ امت کے اندر متفرق طور پر محفوظ تھا اس کے جمع کی صورت بھی ابھی نہیں بنی تھی اور علیحدہ علیحدہ صحابہ کے پاس موجود تھا لیکن ابھی اس کے ظہور کا وقت اس لیے نہیں آیا کہ اس میں امت کے اندر قرآن کے معانی کے لیے صحابہ کی جماعت موجود تھی ابھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش صحابہ کو بائی پاس کر کے کیا جائے صحابہ سے ہٹ کر کی جائے اس لیے ظاہر نہیں ہوا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں خوارج نے ان الحکم اللہ کے فیصلے کو ماننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کفر کا فتویٰ لگایا حضرت عثمان پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا اور یوں قرآن پاک کو سمجھنے کی ایک نئی راہ انہوں نے نکالنے کی کوشش کی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے موافق سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی نے تلوار سون اور ان کو تحتیق کیا اور یوں ہمیں بیان قرآن کی محفوظ کرنے کا طریقہ بتلایا کہ اعتقادی اگر اختلاف کوئی شخص کرے گا تو اس کا علاج تلوار کے ساتھ ہے اور سیاسی اختلاف کوئی کرے گا تو وہ اس کی کسی حد تک برداشت ہو سکتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک سیاسی اختلاف تو ہوا ہے اعتقادی اختلاف نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اور آپ کی ہدایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان قربان کر دی لیکن امت کے اندر تلوار نہیں اٹھائی کیونکہ وہ سیاسی مسئلہ تھا کوئی دینی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں تھا تو میرے بھائیو یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے جمع کرنے کی ذمہ داری قرآن کے پڑھوانے کی ذمہ داری قرآن کی اشاعت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے تو اس کا ظہور جو ہوا ہے وہ خلافت راشدہ میں ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جو جمع کیا ہے تو یہ حضرت صدیق اکبر نے جمع نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک مطالعہ نے ہی کیا ہے یہ وہی وعدہ پورا ہوا ہے اور یہ صرف یہ برکت جو ہوئی ہے اتنی اہمیت حضرت صدیق اکبر کے فعل کو اللہ نے عطا فرمائی کیوں اس لیے کہ اس سے مقصود اس دین کا تحفظ تھا جس دین نے قیامت کے لیے قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کرنی ہے تو حضرت علی حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع فرمایا دوسرا وعدہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو یہ تراوی کا نظام قائم ہوا ہے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا یہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو آپ نے یہ فرمایا تھا ان علینا جمع و قرآن اور الحمدللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فعل یہ انہی افعال کے متحد آتا ہے وہ موافقات وحی ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے یہ دولت عطا فرمائی تھی کہ بعض مرتبہ سے سے آپ کا قلب مبارک سبقت کر جاتا تھا تو یہ بھی اسی طریقے ہے کہ آج تک وہ نظام ترابی کا قائم ہے اور قرآت اس میں ہوتی ہے قرآن کی پوری دنیا کے اندر اور اگر اوقات کی تبدیلی کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سوچیں تو ہر وقت قرآن پاک رمضان مبارک میں پوری دنیا کے اندر پڑھا پڑھایا جاتا ہے اور اس وقت بھی جماعت کے سلسلے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو یہ اتنی امت کو جو اہمیت ملی یہ اس لیے ملی کہ تکمیل دین آپ سے کروانا تھی اور تکمیل دین کے بعد حفظ دین کا نظام بھی اسی امت نے قائم کرنا تھا یہ پھر یہ جب جمع قرآن تو ہو گیا تھا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں لیکن قرآن کا پھیلاؤ نہیں ہوا تھا دوسرے اقوام ابھی تک اتنے عرب سے باہر حجم کے لوگ لوگوں کے اندر دین نہیں پھیلا تھا اتنا جب حضرت عثمان رضی عنہ کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ پھیل گئیں اور سلطنت وسیع ہوئی تو زبانوں کا اختلاف ظاہر ہونے لگا تو خدشہ تھا اس بات کا کہ قرآن کی لغت قریش کی فصیح لغت جو ہے یہ کہیں اس کے اندر تبدیلی نہ آ جائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قائم کام کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نسخہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کئی نقول کروائے اور باقی تمام نسخوں کو مکمل طور پر محفوظ کر کے کہیں ضائع کر دیا اور اسی ایک نسخے کو پھیلایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا اجماعی یہ نسخہ تھا اور یہ قیامت تک کے لیے باقی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ عظیم کام نشر و اشاعت کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا تو یہ بھی اسی اللہ تبارک وعدہ تعالیٰ کے وعدے کی گویا تکمیل کی ایک صورت تھی اور پھر بیان قرآن کا جیسے میں نے عرض کیا کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اصول بتلایا جس طرح کہ اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی تھی کہ آپ مختصر جملے بول کر جامع اور معنی جملے بول کر علوم مرتب فرماتے تھے جیسے حضرت ابو دوئلی رحمہ اللہ کو آپ نے ایک جملہ نحو کا بتلا کر یہ کہا کہ کل فاعل مرفون کل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور یہ جملہ دے کر کہا کہ اس کو سامنے رکھ کر علم علم مرتب کرو تو سارا اسی کے گرد گھومتا ہے اسی طریقے سے فتنوں سے بچنے کے لیے سیدنا علی کرلم اللہ تعالی وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک اصولی فیصلہ فرمایا اور ہمیں ایک جملہ ایسا عطا فرمایا اگر ہم اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ظاہر ہونے والے فتنوں کو ہم بھانپ سمجھ سکتے ہیں اور اپنے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کلمت و حق ارید اب الباطل کلمت و حق ارید اب الباطل یعنی بات ٹھیک کر رہے ہیں الفاظ صحیح بول رہے ہیں لیکن پیچھے نیت ان کا خراب ہے اس کا معنی اور مفہوم دوسرا لے رہے ہیں جو لینا چاہیے وہ نہیں لے رہے ہیں گویا کہ عنوان خوبصورت عنوان خوبصورت دکھا کر معنون کے اندر خرابی کر دی اور یہی جو بھی فتنہ امت کے اندر آیا ہے آئے گا اسی انداز سے آتا ہے الفاظ جذباتی خوبصورت ہیں کسی نے کہا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یہ یہ وہ جملہ ہے جو سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر بولا تھا اسی جملے کو لے کر آج دار لوگوں نے اس کو گویا انکار حدیث کا ایک انکار حدیث کا ذریعہ بنایا ہمیں بتلایا کہ قرآن اللہ کی مکمل کتاب ہے مقصد یہ تھا کہ حدیث کا انکار کر دیے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں کو قرآن کی شان دکھا کر حدیث کا انکار اور ایسے ہی بعضوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں دو ہاتھ ہیں اور دو ہی چیزیں امت کو عطا کی ہیں کتاب اللہ اور اپنی سن و سنت رسول اللہ ایک ایک ہاتھ ہاتھ میں میں کتاب ہے اللہ کے رسول کی سنت ہے اب تیسری چیز اور نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری چیز کوئی ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا خطاب کن کو فرمایا تھا یہ امانت دین ترک تو فی کم امرین کتاب اللہ و سنتی ما تمسکتم تم بھی ماں ابدا یہ کہا آپ نے بلا آپ ہی نے فرمایا لیکن یہ کہا کس کو یہ امانت کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ کا امین کس کو بنایا صحابہ اکرام کی جماعت کو بنایا تو یہ تیسری چیز موجود ہوئی تھی اسی کو حضور نے خطاب فرمایا کہ یہ میری میراث ہے یہ میں تم کو دے رہا ہوں اب اس میراث میں سے جس نے بھی حصہ لینا ہوگا وہ انہی صحابہ کی جماعت میں سے لیں گے ان سے باہر کسی سے لیں گے تو وہ ان کو نہیں مل سکے گی تو یوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس ارشاد کے معانی کو توڑ موڑ کر جذباتی طور پر مخلوق کو جذب کرنے کے لیے یا اپنی کوتا فہمی سے وہ نہیں سمجھ سکے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امت کے فرقوں کی بات بیانی بتانی شروع کی فرمایا کہ پہلی امتیں بہتر فرقوں میں بٹی تھیں میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی سارے جہنمی ہوں گے ایک ناجیہ ہوگا صحابہ کرام حیران ہوئے کہ آخر وہ کون سا فرقہ ہے تو حضور عز کا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اہل اسلام ہوں گے اہل قرآن ہوں گے اہل حدیث ہوں گے بلکہ آپ نے یہ فرمایا ہم صحابی وہ وہ لوگ ہوں گے جن پر میں ہوں اور میرے اصحاب تو گویا آپ نے حق کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ کا اصول دیا کہ جہاں پر اگر حق کو سمجھنا ہے تو جس طرح ہم فہم رسول پر اعتماد کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم فہم صحابہ پر بھی اعتماد کرنا ہم پر لازم ہے تو یہ یہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ختم نبوت کے معاملے میں کسی کسی طریقے سے کسی طور پر بھی کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی جہاں ختم نبوت کا کوئی شخص اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی اس کا استحصال کیا جائے گا اور اس کام کے لیے صحابہ کی ایک کثیر جماعت کو یمامہ کی جنگ کے اندر جھونک دیا گیا اور یہی باعث بنا جمع قرآن کا تو بہرحال عرض کرنا یہ مقصود تھا کہ ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک بطالہ نے ہمیں کامل دین عطا فرمایا غیر منسوخ دین عطا فرمایا جو تمام ادیان کا ناسخ تھا اور دوسروں کے لیے تمام ادیان کے لیے ناسخ اور خود غیر منسوخ تھا اور قیامت تک کے لیے باقی ہے اسی طریقے سے ختم نبوت کی برکت سے صحابہ کی صحابہ کی جماعت ملی فقہا کی جماعت ملی محدثین کا جماعت ملی علماء کی جماعت ملی ایک تباتر قائم ہوا جو قیامت تک کے لیے قائم ہے گئے جو دین کو محفوظ رکھے گا یوں اللہ تعالیٰ نے ان علماء کے ذریعے سے دین کی حفاظت فرما کر اپنا یہ وعدہ انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کو پورا فرمایا جو لوگ اس حفاظت دین کے زمرے میں شامل ہیں جو کام کر رہے ہیں جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی گویا اس کے اللہ تعالیٰ کے اس دعوے کے تکمیل میں ان کا بھی حصہ ہے اور یہی معنی ہے یا الذین ان تنصر اللہ ینصرکم اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی کوشش توفیق عطا فرمائے وقت نہیں میں نے اجمالی طور پر کچھ عرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کانفرنس کو اور اس اس مشن کو لینے والے مجلس تحفظ ختم نبوت اور دیگر تمام شعبہ دین کی حفاظت کرنے والے لوگوں کو اللہ ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر